وہ کہیں گے کہ ہم تو آپ کی ذات کی پاکی بیان کرتے ہیں ہمارا تعلق آپ سے ہے ان لوگوں سے نہیں دراصل یہ تو جنات کی عبادت کیا کرتے تھے ان میں سے اکثر لوگ انہی کے موتقد تھے